عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دروازہ جس سے میری امت جنت میں داخل ہوگی اس کی چوڑائی تیز رفتار گھڑ سوار کے تین دن کی مسافت کے برابر ہوگی پھر بھی دروازے پر ایسی بھیڑ بھاڑ ہوگی کہ ان کے کندھے اترنے کے قریب ہوں گے جامع ترمزی حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو اڑتالیس یہ حدیث ضعیف ہے